آج عبداللہ کی خوشی تھی اس کی کمپنی امریکہ میں رجسٹرڈ ہو گئی تھی اسے فیملی سمیت ایکسٹر اور ڈرنی ویزا مل گیا تھا اور ڈیٹا سائنسز کے ایک آن لائن کورس میں وہ دنیا میں ٹاپ ٹین میں آ گیا تھا عبداللہ نے پڑھائی اور بڑھا دی اور امریکہ واپس شفٹ ہونے کی پلاننگ کرنے لگا وہ چاہتا تھا کہ جانے سے پہلے ایک بار اور اتقاف میں بیٹھ جائے مفتی صاحب کے ساتھ ابھی عبداللہ امریکہ میں کمپنی کی پلاننگ کر ہی رہا تھا کہ اسے امریکہ کی ہی ایک بڑی کمپنی سے جاب کی آفر آ گئی تنخواہ اور مارات اتنی زیادہ کہ عبداللہ شاید زندگی بھر اپنی کمپنی سے اتنے پیسے نہ کما سکے عبداللہ کو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ تنخواہ اس کی مارکیٹ ویلیو سے کم از کم چار گنا زیادہ تھی عبداللہ نے کچھ ریسرچ کرنے کا سوچا ہفتے بھر کی محنت رنگ لائی اس نے دیکھا کہ جس کمپنی نے اسے جاب دی ہے اس پوزیشن پر وہاں کوئی سال سے زیادہ نہیں ٹکا اور تمام لوگ جنہوں نے وہاں سروس کی وہ سارے مسلمان ممالک سے ہی تھی بڑی عجیب بات تھی کہ امریکی کمپنی میں دس سالوں سے بھی زائد عرصے میں کوئی امریکن جاب کے لیے نہیں ملا عبداللہ نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے تین لوگ ایسے نکال ہی لیے جنہوں نے ملتی جلتی پوزیشن پر کام کیا تھا عبداللہ نے باری باری سب سے بات کرنے کی ٹھانی بات کرنے کے بعد جو حقیقت سامنے آئی وہ انتہائی تلخ تھی یہ تمام لوگ اپنے اپنے ملکوں کے دماغ تھے ان سب کو چار سے دس گنا زیادہ کی جاب دی گئی یہ سب بیوی بچوں کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گئے زیادہ پیسہ زندگی میں ایک نیا لائف سٹائل لایا بیویاں ماڈرن ہو گئیں بچوں کو بڑے آرام دہ موبائل فونز اور میگی کمپیوٹرز کی عادت پڑ گئی اور پھر اچانک بغیر کسی وجہ کے انہیں نوکریوں سے نکال دیا گیا اب نہ مینگو گھروں کی اقساط دے پائیں نہ بیوی بچوں کا لائف سٹائل اتنی بڑی تنخواہ سے فارغ ہوئے اور مارکیٹ میں کوئی دس فیصد تنخواہ بھی آفر نہ کرے نتیجہ یہ نکلا کہ گھر بینک لے گیا کار شوروم لے گیا بیوی بے کے چلی گئی ننیال بچے لے گیا اور پیچھے بچا یہ شخص اپنی کامیابیوں کے قصے سناتے اور حالت زار کا نوہا کرتے کیا زبردست آئیڈیا کچھ لاکھ ڈالرز کے عوض کسی ملک سے اس کا بل گیٹس چھین لیا تو کسی سے اس کا محمد علی جنا کسی سے مدر ٹریسا اٹھا لی تو کسی سے نینسن منڈیلا اور سال بھر میں انہیں زینی مریض بنا کر چھوڑ دیا ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی یہ کہاوت عبداللہ کو آج سمجھ آئی عبداللہ نے نہایت شستگی سے جاب کا انکار کر دیا آج عبداللہ اپنے ایک دوست کے ساتھ پشاور گیا وہاں یونیورسٹی میں اسے لیکچر دینا تھا مگر معلوم ہوا کہ طلباء نے ہڑتال کی ہوئی ہے کیمپس میں فیس بک کے خلاف کے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف کچھ پیجز ہیں لہذا فیس بک بند کر دی جائے عبداللہ نے پوری کوشش کی کہ تعلیم خراب نہ کرو علم ضروری ہے علم بندے کی جہالت کا تعین کرتا ہے علم شعور و انسانیت سکھاتا ہے مگر طالب علموں کا اصرار تھا کہ جائل رہ جائیں گے لیکن فیس بک اور یوٹیوب بند کروا کے ہی چھوڑیں گے ایک طالب علم آگے بڑھا اور نعرہ مارا ہم امی نبی کی امی پیروکار ہیں کیا ہوا اگر جائل رہ گئے عبداللہ کے کانوں میں تو جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ہی ڈال دیا ہو شدت غم سے وہ زمین پر بیٹھ گیا زبان خاموش ہو گئی اور آنکھوں نے بولنا شروع کر دیا دوست نے جلدی سے گاڑی میں ڈالا اور واپسی کی راہ لی اسے ڈر تھا کہ عبداللہ نے اگر پھر کچھ بول دیا تو لڑکے زندہ نہیں چھوڑیں گے عبداللہ رستے بھر سوچتا رہا اور روتا رہا کہ امی کے معنی جاہل ان پڑھ یا غافل کیسے ہو گئے قرآن میں وادی مکہ کے لیے ام قرآن کے الفاظ دو بار آئے ہیں تو مطلب ہوا امی کا مکہ کا رہنے والا امی ہر اس چیز کو بھی کہتی ہیں جو دوسروں کی تربیت کر سکے ماں کو ام کہتے ہیں رسالت پنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے مسلو مربع بنے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذمہ دار ٹھہرایا اب اگر کسی شخص کو ان کے تلقین کردہ فرمودات سے بھی ہدایت و یقین نہ ملے تو اسے بے یقین ہی مر جانا چاہیے وہ سوچنے لگا آج کل کے دور فتنہ میں اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والے یہ کیوں نہیں کہتے کہ غلامی رسول میں علم قبول ہے چھوٹ سے نفرت ہے اب کیا ٹریفک لائٹ پر رکنے کے لیے بھی اسلامی مملکت کا انتظار ہے یا لائن بنانے کے لیے بھی امیر المومنین کی ضرورت ہے مسلسل خواب کی تعبیر کیا ہو مسلسل خواب کی تعبیر کیا ہو تمہارے جاگنے پر بات ہوگی آج اتقاف کا پہلا دن تھا اس بار عبداللہ کے کوئی سوال نہیں تھے وہ جب مفتی صاحب کے سامنے جاتا تو سوال خود بخود غائب ہو جاتے پچھلے سال اور اس سال کے عبداللہ میں بڑا فرق تھا مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت حسن بسرا نے کہا کہ فقی وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل دنیا کی محبت سے پاک ہو اپنے دین اور مسلک سے صحیح معنوں میں باخبر ہو اور ہمیشہ اپنے پروردگار کی عبادت میں لگا رہے عبداللہ خاموشی سے عبادت میں لگا رہا بہت بہترین لوگ تھی بہت عمدہ ماحول عبداللہ کے ساتھ انابینا شخص اعتکاف میں بیٹھے تھے عبداللہ کی ان سے خوب بنی وہ ہر وقت پوچھتا رہتا کہ آپ اپنے احساسات سے دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں عبداللہ فجر کے بعد بھی کافی دیر سے سویا جب آنکھ کھلی تو نچلی منزل سے اقامت کی آواز آ رہی تھی بھاگم بھاگ جا کے نماز میں شامل ہوا اور بڑا افسوس ہوا دیر سے پہنچنے کا کہیں میں وقت سے پہلے بھی جایا کرتا تھا آج ات کا نواں دن تھا دن کب گزرے پتا ہی نہ چلا عبداللہ کچھ پریشان تھا سوچ رہا تھا اگر معافی نہ ملی تو ساری محنت اکارت جائے گی اس نے سوچا کہ کسی سخی کے دروازے پر کوئی بیٹھ جائے دس دن تک تو اسے بھی بھیک مل جاتی ہوگی وہ بھی در پر پڑا ہے معافی انشاءاللہ لے کر ہی جائے گا انشاءاللہ شک کے بدلے ثبوت کے طور پر بولا جائے تو دعا کی تاثیر بدل جاتی ہے انہی سوچوں میں جماعت کھڑی ہو گئی عبداللہ تیزی سے تفسہ خان پھلانگتے ہوئے چلا گیا اور جماعت میں شامل ہو گیا اسے بعد میں اپنی حرکت کا بڑا دکھ ہوا کہ دسترخوان پھلانگنا نہیں چاہیے تھا اگلے روز مفتی صاحب نے اسے بلا بھیجا فجر کے بعد اور کہنے لگے کیا آپ کو بھی بتانا پڑے گا کہ دسترخوان نہیں پھلانگتے عبداللہ کے منہ سے کچھ نہیں نکلا وہ سوچنے لگا یا اللہ میں کب کب کہاں کہاں کون سی حدیں پھلانگتا ہوں انہیں کیا پتا لیکن آج کے بعد شاید کچھ بھی نہ پھلانگ سکوں کہ ان کا یہ جملہ یاد آئے گا ختم ہونے میں کچھ ہی گھنٹے رہ گئے تھے عبداللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اے اللہ میں تیرے ہر عیب سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ تیری حمد و بیان کرتا ہوں اور ایسی پاکیزگی اور حمد و ثنا جس کی تعداد تیری مخلوق کے برابر ہو ایسی پاکیزگی اور حمد و ثنا جس سے تو خوش ہو جائے ایسی پاکیزگی اور حمد و ثنا جو اپنے وزن میں عرش کے وزن کے مساوی ہو اور ایسی حمد و ثنا جسے لکھنے کے لیے اتنی ہی روشنائی درکار ہو جتنی روشنائی تیری تعریف کے جملوں کو لکھنے کے لیے مطلوب ہے اے اللہ معاف فرما دے اتکاف قبول کر لے پروردگار لوگ بھول گئے ہیں تو تو نہیں بھولا اللہ دل پتا نہیں کس کس کی عبادت میں گرفتار ہے مجھے سب سے چھڑوا کے صرف اپنا بنا لے اے اللہ سفر درپیش ہے اذان کی نیت ہے میرے اللہ کمپنی چلا دے پیسوں میں سے تیری راہ پر لگا دوں گا انشاءاللہ اللہ دعویٰ دلیل مانگتا ہے مجھے میرے وعدے پر رکھیو اللہ کیبر سے بچا تیرا نام لے لے کے اپنی تعریفیں کرنے سے بچا تیرے ذمہ کوئی چھوٹ لگاؤں اس سے بچا تقویٰ کی تشہیر سے بچا محبت کے چھٹ جانے سے بچا نعمتوں کے چھن جانے سے بچا تو مولا ہے انتل مولانا میں تیرا بندہ تجھ سے نہ کہوں تو کدھر جاؤں اللہ پورے ملک میں کوئی تمیز کا سکول باقی نہیں بچا اللہ تیاری کرنی ہے مالک جب نوکر کو سبزی لینے بھیجتا ہے تو پیسے دے کر بھیجتا ہے مجھے بھی پیسے دے فضل کر برکت ڈال میرے وقت میں میرے مولا میں صرف تیرے در پر مانگتا ہوں اللہ صحیح میں ایک ہوٹل میں گیا تو پتا لگا سالن آپ کوئی سا بھی لو روٹی اور گریوی مفت میں اے اللہ تو مجھے اپنی معرفت دے اپنی صفت علم سے میری ٹریننگ فرما مجھے اخلاص دے دے مجھے امت کا درد دے مجھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دے اور غریبی میں دنیا بھی دے دے میرے مالک اللہ تیری ہی طرف ہجرت کر رہا ہوں تجھے تو پتا ہے تو قبول فرما آمین سم آمین عبداللہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوائی جہاز میں بیٹھا تھا اور اس کا کلم پھر چل رہا تھا یہ گوان تھا نابو سے چھوٹنے والا ہر قیدی مولوی کیسے بن جاتا ہے کہ دنیا گھوم گھوم کے لیکچرز دیتا ہے یہ امریکہ کی مسجدوں میں جو درس دیتی ہیں کہ سوائے اپنے بیوی بچوں کے علاوہ کچھ نہ سوچو تو انہیں امام منتخب ہی کون کرتا ہے ایسے لوگ جو اپنی ذات سے ایک انچ آگے نہ سوچ سکیں انہیں امامت ملنی ہی نہیں چاہیے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بار بار نماز کی تلقین کرنے کے باوجود نماز نہ پڑھنے والا بچہ بغیر یادہانی کی اسکول کا ہوم ورک کر لیتا ہے یہ تکبر کی کون سی قسم ہے جس میں بندہ کہتا ہے نہیں نہیں میں اس قابل کہاں میں تو ایک گناہ گار شخص ہوں جو زندگی غفلت میں گزر جائے اس کی سزا کیا ہو جسے اللہ نہیں ملتا اسے کون ملتا ہے جسے اللہ مل جائے اسے کیا نہیں چاہیے ہوتا کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں وہ گناہ جو اللہ کے خوف سے ادھورے رہ گئے ان کا ثواب زیادہ ہے جب وہ نیکیاں جو دکھاوے میں پوری ہو گئیں اللہ سے اللہ کو کیسے مانگتے ہیں پائلٹ نے جہاز جان ایف کینڈی ایئرپورٹ پر اترنے کی اناؤنسمنٹ کی نیا ملک نئے لوگ نئی مصروفیات نئی زندگی ان تمام چیزوں میں صرف عبداللہ پرانا لگتا تھا امریکہ پہنچ کر کھڑ لینے شفٹ کرنے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے بینک اکاؤنٹ کھلوانے بچوں کے اسکول میں داخلوں سے لے کر درجنوں ایسی چیزیں اور اہم کام تھے کہ تین ماہ کہاں گئے پتہ ہی نہیں لگا عبداللہ اللہ جلد از جلد ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر اپنی نئی کمپنی پر توجہ دینا چاہتا تھا مگر روز مرہ کی کاموں کی مصروفیات اور کی کام اسے فرصت ہی نہ لینے دیتے اسے جب وقت ملتا وہ کوشش کرتا کہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سنے اندر کی خاموشی کا شور سب سے زیادہ ہوتا ہے اور عبداللہ کی زندگی آج کل اسی شور میں گزر رہی تھی ٹونی اور مارتھا اور اور بہت سے لوگ اپنے تئیں ہر ممکن کوششیں کر رہے تھے کہ عبداللہ اس کی فیملی کو کہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے اور اس کی نئے ملک میں سیٹنگ آرام سے ہو جائے مگر عبداللہ کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات اسے چین سے بیٹھنے ہی نہ دیتے وہ سوچتا رہتا کہیں وہ پھر کسی گرداب میں تو نہیں پھنسنے جا رہا کہیں وہ پھر کسی ٹو ڈو لسٹ کا حصہ تو نہیں بن رہا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دین کا سوچتے سوچتے وہ ایک بار پھر دنیا کے جال میں پھنس گیا ہے جب وہ گھر میں اچھی طرح سے سیٹل ہو گیا گاڑی مل گئی کمپنی رجسٹرڈ ہو گئی اور آفس مل گیا تو اس نے سوچا کہ اللہ سائی کو خط لکھ دے نیت کی گواہی باقی رہے آج عبداللہ نے آفس سے چھٹی لی اور پورا دن کمرے سے باہر ہی نہیں نکلا پتا نہیں کیا کچھ سوچتا رہا اسے رہ رہ کر اپنی بے مائگی کا احساس ہوتا کہ وہ جس کام کو کرنے جا رہا ہے اس میں اس کو کیا کمال حاصل ہے صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور کچھ نہیں عبداللہ نے لذرتے ہاتھوں اور پرنم آنکھوں سے لکھنا شروع کیا اے اللہ سائیں کافی عرصہ ہوا آپ کو خط ہی نہیں لکھا معافی چاہتا ہوں میں ٹھیک ہوں پتا نہیں میں چاہتا ہوں تیرا بندہ بن کے رہوں تیرا بن کے رہوں تیرے لیے جیوں صرف تجھ سے باتیں کروں اور کچھ نہ کروں مگر فیملی اور معاش کے دھندے ایسا ہونے نہیں دیتے بے شک یہ سارے تو نے ہی عطا فرمائے ہیں اور ان پہ لگنے والا ٹائم بھی نیکی میں شمار ہوگا تو میری کمی کتائی معاف کر دینا میرے مالک میرے تھوڑے سے امال کو بہت کر لینا میری چھوٹی نیکیوں کو بھاری کر دینا وہ فارسی میں کہتے ہیں نا با کامت بے قیمت بہتر بس ایسے ہی میرے اللہ میرا خیال رکھ لینا اے اللہ تو جانتا ہے میں اس ملک میں خوشی سے نہیں آیا میں تو یہاں کبھی رہنا ہی نہیں چاہتا تھا کس کو گوارا تھا کہ سے اتنی دور ہو کے رہوں مفتی صاحب کا ساتھ چھوڑوں اپنے لوگوں سے دور ہو جاؤں میرے طالب علم بہت اچھے تھے انہیں پڑھا کر دل کو سکون ملتا تھا تھوڑے زیادہ جو بھی پیسے ملتے تھے گزارا ہو جاتا تھا مگر میرے اللہ تو جانتا ہے کہ کیا ہوا میرے لوگ مجھے جینے ہی نہیں دیتے نہ مرنے دیتے ہیں نہ کچھ کرنے دیتے ہیں جملے کستے ہیں حسد کرتے ہیں تنس کرتے ہیں کامیابی پر جلن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ناکامی پر تمسکر اڑاتے ہیں اور جان سے مرنے کی دھمکیاں الگ وہاں رہتا تو زندگی پریشانی میں گزر جاتی خوف ناکامی اور غربت دماغی صلاحیتوں کو دیمک کی طرح جاتی ہیں یہاں اس لیے آ گیا ہوں کہ سکون سے کام کر سکوں دل لگا کے یکسوئی کے ساتھ میں پیسہ دیکھ کر نہیں آیا نہ ہی ملک کی ترقی اور چکا چون دیکھ کر تو تو جانتا ہے میرے اللہ میں تو دو دو ہفتے گھر سے باہر نہیں نکلتا پیسہ دیکھ کر آتا تو حشر میں کیا جواب دیتا کہ غریب طالب علموں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ امیروں کو پڑھا سکوں نہیں میرے مالک تو دلوں کو خوب جانتا ہے میں انہیں ای میل پر اسکائپ پر پڑھا لوں گا اے اللہ میں تو ازان کی نیت سے آیا ہوں اپنے کردار اور عمل سے دین کی تبلیغ کر سکوں جہاں دنیا داری والوں کو دہشت گرد اور ہر مسلمان کو متاثر سمجھتی ہے وہاں ایک مثال پیش کر سکوں جو شاید کسی کو ایک بار ٹھنڈے دل سے سوچنے کا موقع دے سکے اے اللہ میں جانتا ہوں میں ایک ہوں اور یہاں تین سو بیس ملین لوگ بستے ہیں میں کیا اور میرا شمار کیا مگر پھر سوچتا ہوں میں ایک ہوں کس کا تیرا میرے اللہ تیرا نام لیوا تیرا ہی تو دم بھرتا ہوں تیرے ہی سے دوستی کی امید ہے مجھے معلوم ہے تو تنہا نہیں چھوڑتا تو بھولتا نہیں ہے اے نو کی کشتی کو پار لگانے والے اے ابراہیم کو آگ سے بچانے والے اسماعیل کے لیے اسماعیل کے لیے زمزم نکلنے والے اے یوسف کی کنویں اور جیل میں مدد کرنے والے اے موسا کی فرون کے مقابلے میں مدد کرنے والے اے ایوب کی بیماری میں خبر گیری کرنے والے اے یونس کی مچھلی کے پیٹ میں مدد کرنے والے اے چادر والے کی محبت کی قسم کھانے والے اے بدر کے تین سو تیرہ کے رکھوالے اے صاحب الصوفہ کے خدا اے میرے اللہ مجھے بھی تنہا نہ چھوڑیو میں نے ہر ایک سے یہی سنا ہے کہ تو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا میری بھی مدد کرنا میرا نفس میری نیتوں کا قاتل ہے مجھے اس شر سے بچا مجھ کو مجھ سے بچا میرے اللہ مجھ کو اپنا بنا لے میرے اللہ اے اللہ کمپنی بنا دے پھر اسے فروخت بھی کرا دے اے اللہ مفتی صاحب کی مسجد میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچی ہیں ملک میں بے گھروں بے آسرا بچے ہیں تو جانتا ہے نا میری دوست کو وہ بے گھر بچوں کے لیے کام کرتی ہے اے اللہ ایسی یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں جہاں انسان تیار ہوں جہاں سارے سہولیات موجود ہوں جہاں فیس نہ دینی پڑے اور ملک بھر سے بہترین بچوں کا انتخاب کر کے دنیا کو کچھ ایسے انسان دیے جا سکیں جو نفع بخش ہوں نفع خور نہیں او میرے اللہ کچھ اتنا پیسہ بچ جائے کہ بلوں کو دے سکوں اور وہ اس کے لیے اور بچوں کے لیے زندگی بھر کو کافی ہو جائے تاکہ میں سکون سے پڑھ سکوں تیرا ذکر کر سکوں کچھ لکھ سکوں بڑی ضرورت ہے دنیا کو دین کی ان کی اپنی زبان میں اس بات کی کہ اسلام پر لگائے جانے والے فضول الزامات کا تحقیق کے ساتھ کی زبان میں جواب دیا جا سکے میرے اللہ ان لوگوں نے تو ہات المومنین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پر سوال اٹھا دیے اب کون جواب دے میرے ملک کے لوگ شادیوں کچہریوں اور دھرنوں سے باہر نکلے تو کچھ سوچی نہ اور یہاں بسنے والے مسلمان پیٹرول پمپس ہوٹل اور کرانے کی دکانیں کھولنے سے فارغ ہوں تو کچھ کریں میں بالکل فارغ ہوں میرے اللہ جو بلیس ہوں تو کیوٹ کر لے اتنی بڑی دنیا میں ایک آدھی اسامی تو خالی ہوگی ہی نا موزن کی تو اس پر رکھ لے دل سے اذان دوں گا میرے مالک روح سے اذان دوں گا جان سے اذان دوں گا اپنے خون سے اذان دوں گا تو ہائر کر لے تو تربیت کر دے تو اذان سکھا دے اور اس کی آواز کو چار سو پھیلا دے تو میری لکھائی کو قبولیت بخش میرے بولنے میں اثر دے میرے دل میں ذکر دے میری آنکھ میں حیا دے میری شخصیت میں وزن دے کہ جب میں اسلام کی بات کروں تیرے دین کی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو دنیا رد نہ کر سکے یہ نہ کہہ سکے یہ کہنے والے کا تو کوئی معیار ہی نہیں ہے بات میری نہیں میرے اللہ میں جن کا ذکر کرنے جا رہا ہوں ان کی ہے وہ تو تیری ہیں میں بھی تو تیرا ہوں تو وزن ڈال دے میرے اللہ میرے پڑے میں یہ ایک طرف میں ہوں تو پورے ملک پر بھاری پڑ جاؤں اے آسمان و زمین کے مالک اللہ اے وہ اللہ جس کا ذکر سب سے بھاری ہے ال کائنات میں واحد ذات جس کے لیے اذان دی جاتی ہے مجھے وزن دے میری اذان کو دوام بخش اس موزن کی رہنمائی کر چھوٹ زندگی سے نکال دے کہ تیرا نام لینے جا رہا ہوں لوگ جھوٹا نہ بولیں امہات المومنین پر کتاب لکھنے جا رہا ہوں اس امتی کو اس قابل بنا کے